escucharon. کر لیں کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کر رہا ہے اور سننے والے بھی اگر اپنی نیت درست کر لیں تو ان شاء اللہ جو باتیں سنیں گے اللہ اور رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی باتیں ان میں بڑا مزہ ہے ان باتوں کو سن کر میں عمل کی نیت سے سنوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا ہر کسی کے دل میں مدینے والے کی محبت تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بسی ہوئی ہے عمل میں کوتاہی ہے محبت تو وہ ہے جو اطاعت پر مجبور کر دے کوئی لڑکی کا عاشق ہو اور بولے میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر بس اسے پیار سے تھوڑی کام بنے گا اس کی باتوں پہ لڑکی کے ہر ایک بات پہ ناچتا بھی تو ہے پاگل جو ہوتا ہے مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے صرف باتوں سے کام نہیں بنے گا ان جیسا چہرہ ان جیسے اخلاق ان جیسا کردار اپنانا پڑے گا ان چیزوں ان چیزوں کے لیے جو سچے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے یا ان کے غلام مل جائیں تو انسان خود بخود اس کے اندر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا کہ نہیں <laughs> بری صحبت برا بنا جاتی ہے اچھی صحبت اچھا بنا جاتی ہے تو یہاں اتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنے پیارے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 ہے کوئی اتنی مشکل سنت بھی نہیں ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں معلوم ہے مگر عمل کی نیت سے اگر سنیں گے کہ ہم نے ابھی داخل ہوئے تو ہم نے عمل کیا کہ نہیں سیدھا پہ رکھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے السلاۃ والسلام علی علیہ رسول اللہ اللہ مفتاحی ابواب و رحمتک اور آخر میں نوئی تو سنت ال وہاں سنت لکھی ہوئی ہیں دیکھیے ہم لوگ صلاح و سلام بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا سیدھا پیر رکھنا الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا اللہ کا شکر ہے تو اب جب باہر نکلیں گے الٹا پیر باہر نکالنا بسم اللہ پڑھنا السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ عمین من کا مین فضلک یہ ہم نے دعا پڑھ لیں گے اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کو تلاش کرتا ہوں آپ سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کے فضل کا انسان جب مسجد میں داخل ہو رہا تو اللہ کی رحمت مانگ رہا ہے یعنی اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک امال کی توفیق دے اب جب میں نے نیک امال کر لیا اللہ کو یاد کر لیا تو میرے ساتھ پیڑ بھی لگا ہوا ہے تو پیٹ کے لیے مجھے آپ کا فضل چاہیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنے فضل عطا فرما تاکہ اس پیٹ کو میں کھانا روٹی بھی کچھ دے سکوں اور آپ کے رسک میں کو میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں تو رسک میں آسانی بھی ہو جائے یہ سنت ہے ایک سنت کو زندہ کریں گے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا من تمسا کا بھی سنت ہی آئندہ فسادی امت ہی قلح اجر شہید اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا سنتوں کو مضبوطی سے تھامے گا جیسے امت میں فساد ہوگا ایک سنت جو مٹ گئی اس کو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ باتیں ہم نے سنی بھی نہیں ہیں بزرگوں کے ان کے بیانات آپ سنیں گے ایک ہی بات بار بار بتا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا تو آٹومیٹک خود بخود اللہ کا پیارا بن جائے گا دیکھیے نا ایک بات بار بار لوگ بولتے ہیں نا بہت حضرات بولتے ہیں بھائی ابو بیٹے سے بولتا ہے کہ بیٹے یہ کام کر لو یہ نہ کرو بار بار ایک بات تاکہ دل میں بات اتر جائے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رکھا ہے طریقہ اشد اللہ الہ اللہ دو دو دفعہ سورہ فاتحہ ہر اکاط میں آتی ہے ہر اکاط میں پڑھنی ضروری ہے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمی تاکہ بار بار پڑھنے سے دل میں اتر جائے بات تو بزرگان دین یا ان کے غلام بار بار ایک بات جو کرتے ہیں ہم بار بار جب باتیں سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے اور پھر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اب میں حضرت والا سے اتنے عرصے سے تعلق الحمد للہ حضرت مولانا شاہ حکیم شیخ اللہ علیہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے بہت عرصے سے تعلق تو اس کے بعد پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن محمد صاحب دامر الکاتم عالیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ابھی وہ مدنی مسجد تشریف لے گئے تھے ہمارے شیخ ماشاء اللہ حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب داعالکاتم عالیہ سے ملنے شب جمعہ میں مدنی مسجد تشریف لے گئے میں بھی ان کے ساتھ حاضری کے لیے گیا تو تبلیغی جو خاص شعرا کے ممبر تھے حضرت وہاں حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام القاتم عالیہ وہاں تشریف لے گئے اور میرے شیخ کا وہاں بیان ہوا شعرا کے خاص ممبران میں اور بہت سارا مجمع آ گیا تھا پھر حضرت نے اس پہ بیان فرمایا تکبر اور تشکر سے تکبر جس کے دل میں رائی برابر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تکبر کہتے ہیں کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا یعنی جیسے میں ہم, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی بے نمازی گھوم رہا ہے اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں بے نمازی کے فیل سے تو نفرت کرنی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا مگر اس شخص سے نفرت نہیں کرنی یہ تکبر ہے گا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے ہو سکتا ہے بعد میں جا کے تبلیغی جماعت میں جڑ جائے کسی اللہ والے سے بیت ہو جائیں بہت بڑے اللہ کا ولی بن جائے اور اسی طرح کچھ لوگ میاں بھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ پھر بیوی کو حقیق کیسے سمجھے گا اور جس عورت کے دل میں تکبر نہیں ہوگا تکبر ہوگا تو اپنے شوہر کو تھوڑی جو ہے وہ تیز آواز سے بات کرے گی اور تکبر ہوگا تو آواز سے بات کرے گی نہیں ہوگا تو اپنے شوہر کا اکرام کرے گی تکبر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں غصے کا مرض بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بات کیوں کہیں کون تھے کون کتنے بڑے اللہ والے جو جا رہے تھے اس کے اوپر ایک جسم بیچنے والی عورت نے کچرا پھینک دیا تھا کون تھے بزرگ غالباً بہت بڑے اللہ والے تھے جی باعض بستانی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ کسی جسم بیچنے والی عورت نے کچرا پھینک دیا تو انہوں نے کیا کہا وہ اللہ کے ولی تھے اللہ کے پیارے تھے جو سر آگ برسنے یعنی پہلے تو انہوں نے کہا انا و انا راجو راجعون کہ میرے اوپر یہ کچرا کسی نے پھینک دیا پھر انہوں نے پڑھا اللہ عملہ الحمد اللہ کا شکر تو مریدوں نے پوچھا حضرت ہمیں تو دل چاہتا ہے اس عورت کا اٹھا کے چھپکلی کی طرح دیوار سے مار دیں کتنے بڑے ولی پہ کچرا پھینک دیا تو انہوں نے آپ نے اللہ عملہ الحمد اللہ کا شکر کیوں پڑھا تو میں اس لیے پڑھا ہے تاکہ جو سر آگ برسنے قابل تھا اس پہ راگ برس گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں شیخ عبد لانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے بڑے پیر صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے بہت سے زمانہ تھے وہ فرماتے ہیں جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا جب خیر مناؤں گا ابھی اپنے امال پہ کیا اکڑ کرنا اور امال کی توفیق کس نے دی دیکھیے ہمارے اندر تو پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے بات تو ایسی ہے پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے ہمارے اندر مسجد میں آنا بیان کی توفیق تبلیغ کے چلے عالم اور حافظ قاریم ہونا خانقاہ میں جانا داڑھی رکھ لینا مدرسے سے جڑ جانا جو عورتیں سن رہی ہیں عالمہ بن رہی ہیں حافظہ قاریاں ہیں یہی سب کتنے تو اور سب سے بڑھ کے ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی یہ تو اوپر سے سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ توفیق آسمان سے آ رہی ہے ہم اس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں بھلے نام کمال ہو میرا نام کمال ہے نام بھلے کمال ہو مگر اپنا کمال نہیں سمجھنا اس کو یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ ما صع من حسنت حسن اطن اللہ زبردست تکبر کا علاج ہے کہ اے اللہ جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں آپ کی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں نماز پڑھانے کی توفیق ہوئی ابھی ایک دم میں نے بہت دنوں بعد یہ کرت کی جو ابھی آپ کی شیخ سدیش کی نقل کی مگر اس میں تجویز کی رعایت رکھنی ہے اگر تجویز کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو کسی بھی قاری کی آپ نقل کر لیں اگر تجویز کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو پھر وہ لہنے جلی ہو جاتا ہے جو کہ حرام ہے قرآن پاک کی تجویز درست کرنا مرد اور عورت پر واجب ہے میرے شیخ اس وقت ساٹھ سال کے قریب عمر ہے قاری صاحب سے دو دو قاری لگوائے ہیں اور ان سے سے روزانہ جو ہے اپنے قرآن پاک سناتے ہیں ہیں اتنی عرصے سنا رہے تو ہم لوگ بھی مرد بھی عورتیں بھی کسی قاری صاحب سے یہ عمل کی نیت سے سنیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا نماز میں ہی مزہ آ جائے گا روزانہ نورانی قاعدہ پڑھ لیں روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں بیس منٹ دے دیں اور قاری صاحب سے یاری لگا کے علی با تا سیکھ لیجئے حمزہ اور آئین میں فرق ہو کاف اور کاف میں فرق ہو سین اور سود میں فرق ہو اس یہ واجب ہے اللہ کا کلام ہی پڑھنا نہیں آئے گا جس کو ایک شخص نے میرے شریف کا بیان سن کے بہت عرصے بعد پھر اس نے اس کے دل پہ چوٹ لگ گئی اس نے فون کیا رو رہے تھے ستر سال کی غالباً عمر تھی حضرت کل واقعہ سنا رہے تھے کل یا پرسوں اور رو رہے تھے کہ حضرت میں نے اتنے عرصے تک اپنے میں نمازیں پڑھی مگر میری نمازیں خراب گئی کیونکہ تجویز کروانے پاک کی تجویز صحیح نہیں تھی میری سورہ فاتحہ غلط تھی میری اس کی اس کی فکر کریں یہاں تو قاری صاحب موجود ہیں ہر مسجد میں ہوتے ہیں کسی قاری صاحب سے نورانی قاعدہ سیکھ لیجیے اور الف تا اس میں فکر بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹا رہا ہے نا انسان اللہ کا کلام درست کر رہا ہے جس کا کلام ہی پڑھنا جس کو کلام اللہ پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان ہے ہمت کر کے اپنے اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں یہ بات چل رہی تھی کیا بات چل رہی تھی ہاں ایمان کو جب سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا جب خیر مناؤں گا اپنے امال پہ اکڑنا نہیں چاہیے اور کوئی بات شاید بیچ میں رہ گئی تھی اس کے یاد ناز شریف میں کچھ اشعار سناؤں گا ہاں جو بھی اعمال کی توفیق ہوتی ہے اللہ کی عطا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کا نام ہے یا جل الحرم یا جبال الحرم میر یعنی حرم شریف کے پہاڑ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بہت محترم ہے میرے نزدیک اس میں مدینہ شریف کا بھی ذکر آئے گا عارف بلّہ شیخ الجََ مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار عارفانہ ہیں میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا ماشاء اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آواز اللہ تعالیٰ آواز عطا فرما رہے ہیں اور اچھی آواز میں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں وہاں پہ جنت میں اندر اللہ تعالیٰ ایسی زبردست آواز میں وہاں قرآن شریف سنایا جائے گا کہ انسان کو مزہ آ جائے گا اللہ کا کلام جو ہوگا وہاں سنایا جائے گا جنت کے اندر تو اچھی آواز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے پھر آگے فرما رہے ہیں یہ دعا کیونکہ کچھ لوگ حرم شریف جا رہے ہیں ماشاء اللہ حج میں نام نکل آیا اللہ کی عطا ہے گورنمنٹ کی اسکیم میں یا پرائیویٹ اسکیم سے جا رہے ہیں حج اللہ حج کے لیے اللہ نے دعا سکھائی اللہ آسان فرما قبول فرما آسان فرما جب بھی کوئی حج کے لیے جائے اس کو دعا دیجیے اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما اللہ ہمارا بھی نام نکلوا دے حج پہ جانا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے بہت سے لوگ حاجی ہو کے پھر واپس آتے ہیں ماشاء اللہ انقلاب آیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ کر آ گیا فرما رہے ہیں یہ حرم لذت ملتظم ہو عطا سب کو یہ نعمت مبتنم اے خدا کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب تو حرم اور جب حرم شریف کا طواف کریں الحمدللہ بڑے بڑے اکابر ولی اللہ کے ساتھ فقیر کو توفیق ہوئی تو طواف کریں تو سوچیے ہر چکر میں جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں تو میرے گناہ دھل رہے ہیں اور جو ہے میرا دل جو ہے بیت اللہ کے قریب ہے اور جو تجلیات بیت اللہ میں نازل ہو رہی ہیں کچھ سیٹیں میرے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں کہ آگے فرما رہے ہیں آ گیا سامنے روزے محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم ہے سلا تین آ دو چادروں میں آئے ہوتے ہیں وہاں اوپر ایک چادر لگائی ہوئی نیچے ایک چادر سفید چادر میں بڑے بڑے بادشاہ وہاں سارے جتنے لباس ہیں اس کے اوپر فدا کہ وہ ایک دو لباس میں اللہ سب ایک ہی لباس میں وہاں پہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور آخری شعر ہے میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال آمین اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے مقبول حاضری اپنی رحمت سے نصیب فرمائے اب کچھ بات عرض کر دیتا ہوں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہنا نہیں پڑتا ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں ایک ہوتی ہے شدید محبت ایک ہوتی ہے اشد محبت اشد محبت کیا ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اللہ کی محبت مانگی جا رہی ہے بخاری شریف میں آ رہا ہے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان امال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن امال کی وجہ سے آپ ان بندوں بلکہ ان بندوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں جن بندوں سے آپ محبت فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بھی کچھ بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان امال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن امال کی وجہ سے آپ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں وہ امال کیا ہے وہ امال کیا کیا, کیا ہے وہ وہ گناہوں سے بچنے والے امال ہیں سنت پہ چلنے والے امال جو سنت پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور آگے فرمایا اللہ الیہ من نفسی و اہلی و من الماء بارد اے اللہ نفس سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو اس سے بڑھ کر یا اللہ مجھ کو پیاس تیری ہو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ نفس سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں محبت شدت کب آئے گی اللہ والوں کی صحبت سے شدت آتی ہے اللہ والے حدیث میں آتا ہے ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے لکھن شین مہاجن مہادین تقوا قلوب العارفین اور اللہ والوں کی کانیں تقوا کی کانیں اللہ والوں کے دل ہیں ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت منتقل ہو جاتی ہے آج کل بلوٹوتھ کا زمانہ آ گیا ہے وہ یوں موبائل رکھتے ہیں آٹومیٹک سارے بیان جو ہے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آٹومیٹک سارے بیان صرف ایک بٹن دبانے سے اور اس میں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کا فضل شامل حال ہو اللہ والوں کی یا ان کے غلاموں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ خود کا خود فضل فرما دیتے ہیں اور دل بدل دیتے ہیں ہوا مہر سے والا دل بدل دے میرا وفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آ اتنی ہے تمنا دل بدل دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل بدل دے جو ساتوں آسمانوں کو تھاما ہوا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ میرا دل بدل دے اور ہم سب کا دل بدل دے ہم کو ہدایت کی طرف مستقیم کر دے اللہ سے گڑ دین کی دولت یہ ایسے نہیں مل ایک ایمان کی دولت تو ملی ہی ہے بس دینداری کی دولت گڑ سے ملتی ہے استقامت کی دولت یہ ایسی نہیں ملتی کہ انسان بے فکر زندگی گزارتا رہے اللہ سے مانگے نہیں اللہ سے استقامت مانگنے سے ملے گی یا مقلب القلوب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گھر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب بھی بھی اعلیٰ دینی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما مجھے بھی اور جتنے دوست میرے ساتھ آئے ہیں اور جتنی خواتین سن رہی ہیں اور جو نہیں بھی آئے جو مسجد کے نوازی حضرات تبلیغی بھائی ہمارے علما بیٹھے تشریف فرمائے ان کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا ترجمہ کرتے ہیں پڑھ لیجیے یا مقلب القلوب سب قلبی اعلیٰ دینی آسان ہے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت ادا فرما یا مقلب القلوب سب قلبی اعلیٰ دینی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت ادا فرما دوبارہ پڑھ لیجیے یا مقلب القلوب سب قلبی اعلیٰ دینی لوگ بولتے ہیں نا دعا فرمائیے حضرت ہمیں استقامت حاصل ہو جائے استقامت کی یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کتنی چھوٹی سی ہے کوئی لمبے چوڑے دس ہزار پہ نہیں ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے یا مقلب القلوب سب بھی لکھوا لیجئے اور یہ دعا روزانہ صبح شام تین تین دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ جو دین تھوڑا بہت ہمارے اندر ہے اس میں اور ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ادا فرمائیں گے جیسے کسی کو نمازوں کی عادت ہے کسی کو اچھے اخلاق کی عادت ہے بہت سے لوگوں کے اندر الگ الگ صفت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ادا فرما دیں گے شخص کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایک تو یہ بات ہو گئی اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہاں مدنی مسجد سے میں نے کوئی جج کا کا واقعہ نے سنایا صاحب کے وہاں سنایا تھا میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شیخ میں ارے وہ کتاب کہاں ہے نہیں چلے بہرا قرآن شیخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الہی مئی اشا ہوتا ہے ارادے انسان ارادہ کیا کر کر آتا ہے ارادوں کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ جو بیان کروائے میں سمجھ رہا تھا وہ کتاب ہوگی واقعہ سنانا تھا بہت زبردست مگر جو ہر جگہ سنا رہا ہوں وہ یہاں سنا دیتا ہوں ہمارے دوستوں نے سنا ہوا مگر انشاءاللہ اس سے بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے عجیب واقعہ ہے شرابی کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف لیں جس کو چاہے تو تجلیات جذب میرے شیخ کی کتاب ہے اس میں حضرت والا نے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے جز فرمایا ایک شرابی تھا شراب کے نشے میں دھوت یوں ہی پڑا ہوا رئیس کا شہزادے کا بیٹا یہ خود ہی شہزادہ تھا شراب میں پڑا ہوا ہے بس کچھ تو اللہ نے ایک فضل فرمایا اس شرابی کے اوپر ایک کچوے کو حکم دیا کہ تم ساحل سے لگ جاؤ ساحل سے وہ لگ گیا بھائی سوئے نہیں اتنی دور سے آپ آئے ماشاء اللہ گھر سے آئے ماشاء اللہ اور سونے کے لیے تو نہیں آئے نا بھائی تو ساحل سے لگ گیا کچوا کچوے کچوے کے اوپر بچھو بیٹھ گیا اور جب وہ بچھو بیٹھا تو وہاں بہت بڑے ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ظلمون مصر رحمت اللہ علیہ مصر کے اکابر اولی اللہ میں سے انہوں نے دیکھا یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے کچوے کچوا کشتی بن کر آیا اس کے اوپر بچھو بیٹھ رہے تو مجھے جب سے واقعہ پڑھا تو مجھے مزہ آ گیا کہ اللہ کی کیا رحمت ہے سبحان اللہ شرابی کے لیے انتظام ہو رہا ہے سن لے دوست جب ایام ڈھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں جب کسی کے ایام اچھے ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی اللہ کے ولی ان کے غلاموں سے ملوا دیتا ہے تبلیغی کی جماعت میں جڑوا دیتا ہے کسی عالم سے جوڑ دیتا ہے اور وہ پھر آنا جانا شروع کرتا ہے پھر اس میں زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور جو خاتون ہے خواتین ہے کسی اللہ والے ان کے غلاموں کی کتاب مل گئی پردے سے ان کا بیان سن لیا کسی نیک عورت سے ملاقات ہو گئی جذب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال وہ کچوا لگ گیا ساحل سے اس کے اوپر بچھو بیٹھ گیا غور سے سنیے گا <laughs> تو مسیح رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہر چیز سے معرفت حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے انہوں نے کشتی کا انتظام کروایا اور اس کچرے کے پیچھے پیچھے کشتی کے ساتھ چل دیے کشتی والے سے بولا مجھے نا خدا سے بولا خدا ناؤ سے کہ بھائی مجھے بھی اس یہاں کچرے کے ساتھ ساتھ لے چلو تو جب دیکھا کچوا جو ہے دوسرے ساحل سے لگ گیا اور اس میں سے بچھو اترا جب بچھو اترا تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا شہزادہ لڑکا وہ شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب سانپ آ رہا ہے سانپ جیسے ہی وہ سانپ قریب آنے لگا تو بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مار دی اور جو ہے سانپ مر گیا اور بچھو واپس بچھو صاحب واپس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچرے کی پیٹ کے اوپر بیٹھ کے دوبارہ چلے گئے وہ عجیب پھر جب وہ نشے میں سے نکلا وہ نوجوان لڑکا تو اس نے دیکھا اتنے بڑے ولی اللہ بیٹھے ہیں حسن مصری رحمت اللہ علیہ مصر کے اولی اللہ میں سے ولی میں سے تھے تو دیکھا مجھ جیسے شرابی کے پاس اتنا بڑا ولی بیٹھا ہوا ہے وہ حیران ہو گیا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے ولی اللہ مجھ جیسے شرابی کے پاس بیٹھے ہیں فرمایا میں اللہ کا اللہ کی رحمت دیکھ رہا تھا کہ تم نشے میں پاگل تم شراب کے نشے میں تھے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے اور اس وقت بھی اللہ نے تمہیں نہیں بھولے اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی رحمت برسا رہے ہیں تمہارے اوپر انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ گناہ کرنے سے اس کے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو گنہگار پہ بھی فضل فرما کے اس کو اپنا بنا سکتے ہیں شراب کے نشے میں دھت بچارا اور پھر وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ بچھو کو حکم دیا کہ قصبے کی پیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور ساحل سے رکھ کے اس سانپ کو مار دو اور اللہ نے بھی جان بچا لی عجیب معاملہ ہوا بس وہ اسی فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اور زنون مصری رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پہ بیٹھ کی اور بہت بڑا ولی اللہ بن گیا اب دوسرا واقعہ سنیے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ کا یہ حمل صاحب بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ انہوں نے ارادہ کر لیا داڑھی رکھنے کا حضرت کے پاس وقت لگایا اللہ مجھے بھی استقامت دے ان کو بھی استقامت دے ارادہ تو رمضانوں میں سب کر لیتے ہیں کافی نوجوان کرتے ہیں ماشاء اللہ مگر ساتھ ساتھ ہیں دو شیر یعنی درد دل سیکھنا ہے اگر دوستوں ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے ان کے بال تھے جب وہاں پر آئے تھے <laughs> اگلے دن ہی خود بخود اللہ کی محبت کی چوٹ لگی سر کے بال منوادی منہ سے صاف کرانی اب داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ داڑھی کو غالب کر دے اپنی رحمت سے اور بیوی پر ان کو غالب کر دے اللہ تعالیٰ <laughs> داڑھی ایک مٹھی یہاں سے رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو جز فرمایا ہے اس طرح جو اللہ والوں کی صحبت سے لوگ خود بخود جذب ہو جاتے ہیں یہ پینٹ شرٹ پہن کے <laughs> وہاں آئے تھے اور ماشاء اللہ خود بخود انقلاب آ گیا کیسا خود بخود اللہ کی رحمت ہوئی اگلے دن انہوں نے کرتا شلوار نکالا اور سر منڈوا لیے مونچے منڈوا لی داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا نوجوانی میں اللہ نے ان کو قبول فرما لیا حضرت والا کا شعر ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو اللہ نے جوانی دی اس کو اللہ بھی فدا کرے اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ جو نوجوان آگے بڑھتے ہیں کبھی کبھار پچھلا گیئر بھی لگ جاتا ہے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو اس میں پریشان نہ ہوں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے دوبارہ گر گئے دوبارہ توبہ کر لیں سو دفعہ توبہ ٹوٹ جائے سو دفعہ کر لیں ایک لاکھ دفعہ ٹوٹ جائے ایک لاکھ دفعہ کر لیں اللہ کی رحمت کے خزانے بہت بہت ہیں بہت زیادہ ہیں ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے تو دوسرا واقعہ سنیے جس کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو جس کروا لیتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس دیکھتا رہتا ہوں آئے دن کتنے لوگ ماشاء اللہ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے ابھی رمضان میں شراب جگ بھر بھر کے شراب پیتے تھے ماشاء اللہ میں توبہ کر لی داڑھی رکھ لی مونچھیں صاف کر لی تفنے کھول لی انقلاب آ گیا جس وقت بھی جس کو چوٹ لگ جائے کوئی کیا کسی کو حقیق سمجھ سکتا ہے ابھی تو بہرحال ایک اور واقعہ سنیے ایک اور شراب شرابی کا ہی واقعہ ہے ان کا نام بشر تھا بشر حافی شراب کی نشے میں شراب میں تو کوئی نشے میں تو کچھ ہوش نہیں رہتا انسان کو مگر ان کی عجیب بات ہے ان کو تھوڑا بہت اللہ کا ہوش تھا <laughs> اس وقت بسم اللہ رحمان رحیم کا پرچہ نیچے گرا ہوا تھا اللہ کا نام ہے انہوں نے پرچہ اٹھایا اس کو چوما اور اس کو اتر لگایا ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیا اس کو اللہ کو یہ ادب پسند آ گئی اللہ نے ان کو جس فرما لیا اللہ جدی علی میں شا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو کیسے کیسے لوگ جذب بولتے ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے میں سمجھا آپ چلے گئے تھے آپ دوبارہ آ گئے ماشاء اللہ غم ہو گیا تھا آپ چلے گئے پرانے لوگ پرانے مگر مولانا خالد صاحب ہیں حضرت والا سے ہمارے بہت ہیں عالم ہیں ماشاء اللہ بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بھائی میں شیخ سے بیٹھ ہوں میرا قریبی تعلق نہیں ہے قریب وہ ہے جو شیخ کی بات پر عمل کرتا ہے دور وہ ہے جو شیخ کی بات پر عمل نہیں کرتا مفتی نعیم صاحب دونوں کا تمہاری جدہ میں تشریف لائے تھے میں نے ان کا بیان رکھوایا تھا جب میں جدہ میں رہتا تھا تو یہ بات فرمایا تھے بہت سے لوگ شیخ کے قریب ہیں عمل نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ دور ہیں عمل کرتے ہیں وہ شخص قریب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں معاذ مجھ سے قریب وہ شخص ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اور بھلے مجھ سے دور رہتا ہے اور مجھ سے دور وہ شخص ہے جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا کرتا بھلے جعلی مبارک کے وہ قریب رہتا ہو مگر ہم اس کو اکرام کریں گے کہ مدینے والا ہے مدینے والے کا کوئی بھی شخص ہو کیسا بھی ہو ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے کہ وہ مدینے کے شریف میں رہنے والا ہے وہ کبھی بھی روزہ مبارک پہ جا کے آنسو بہا لے گا سبحان اللہ تو بشر حافی رحمۃ اللہ کو اللہ نے جس فرما لیا ان کو اللہ کی ادا اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو بہت بڑا ولی اللہ بنایا کہ جو ہے ان کو غالباً خواب میں زیارت ہوئی کیا بات ہے کیا بہرحال پھر بہت بڑا اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو جس فرمایا تھا تو جب وہ امام احمد بن حمبل اس زمانے کے بہت بڑے امام ہیں تو جب وہ ان کی مجلس میں جاتے تھے تو امام احمد بن حمبل اپنے مسلک کے امام بشر حافی رحمۃ اللہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو عالم ہیں غیر عالم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں فرمایا میں جو ہوں کتابوں کا عالم ہوں حضرت بشر حافی اللہ کا عالم ہے اور ان کو اللہ نے کرامت ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کرامت بزرگوں یا ان کے غلاموں کو دے سکتے ہیں مگر یہ کرامت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر شیخ عبد القادی جیلانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ دین پر استقامت ہزاروں کرامت سے بہتر ہے لوگ پوچھتے ہیں ولی اللہ کی کرامت کیا ہے سب سے بڑی جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کی کرامت یہ ہوتی ہے ان کی صحبتوں سے لاکھوں لوگ ولی بن جاتے ہیں سب سے بڑی کرامت تو یہ کہ دل بدل جائے تو بہرحال ان کو یہ کرامت اللہ نے عطا فرمائی وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تو انہوں نے مگر ان کے اوپر حال غالب ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی زمین ہے میں چپل پہن کے کیوں چلوں تو وہ بغیر ننگے پیر چلتے تھے ہر جگہ ننگے پیر چلتے تھے مگر ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو جہاں بھی لیٹرین یا نجاست پڑی ہوتی تھی وہ خود بخود زمین کے اندر چلی جاتی تھی اللہ نے ان کو ایک کرامت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ہمارے گناہ گناہوں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے اپنے گناہوں کو بہت سے لوگ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور بہت سی خواتین کا پتہ چلا اور مردوں کا بھی کہ وہ ہر وقت کیڑے نکالنے ہوتے ہیں ایک دوسرے وہ عورت آئی ہے اس نے کارٹون والا بچوں نے کارٹون والا لباس پہنا ہوا ہے وہ عورت بے پردہ آئی ہے اس شخص کی داڑھی نہیں ہے یہ شخص فلموں میں کام کرتا ہے یہ تو بینک کی جاب کرتا ہے یہ تو بے نمازی ہے تو نماز میں بھی نہیں آتا کسی کے ایپ کیا دیکھنا اپنے ایپوں پہ نظر رکھیں ہمارے ایپ کم ہے کیا ایپ اگر کسی کا نظر آ جائے تو یہ سوچ لیں بہت پیاری مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا جیسے کسی کا ایپ نظر آ گیا نا سامنے انسان بیٹھا اس کا ایپ نظر آ رہا ہے تو کیا سوچے گا اس کا ایپ تو ہو سکتا ہے اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو اللہ کا پیارا بن کے بیٹھا ہوا دلی دل میں توبہ کر لی اور میں مجھے تو اپنے ایپوں کو پتا ہے میرے ایپ تو یقینی ہے کہ میں بد نظری کرتا ہوں میں اس جگہ غلام ہوں روزانہ فجر کی نماز پیدا کرتا ہوں کوئی خاتون نے میں نے شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے یہ تو اپنے ایپ تو پتا ہی ہے نا تو اپنے گناہوں کو ایسا سمجھے جیسے کینسر ہے اور سامنے والے گناہوں کو سمجھے وہ نزلے کا مریض ہے وہ تو ابھی توبہ کر لے گا اس کو پتا بھی نہیں اس نے توبہ کر لی اندر اندر اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کو ہم حقیق سمجھ رہے ہوتے ہیں عجیب بات ہوتی ہے پتا چلا اس کا بھائی بہت بڑا عالم اس کی اس کے گھر والے بہت بڑے عالمہ اس کے اس کے دادا بہت بڑے اللہ والے گزر چکے ہیں اللہ والا جب کوئی اللہ والا بنتا ہے کانا ابو ہما صالحہ اللہ تعالیٰ سات پشتوں تک رحمتیں برساتے ہیں دس پشتوں تک رحمتیں برساتے ہیں بہت سے دفعہ مجھے ایسا پتہ چلا ایک صاحب بالکل کلین شیخ میں پتہ چلا ان کے ابو کے ابو کے ابو حکیم الحمد تھانی رحمت اللہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے اور ان کے اندر وہ اثرات تھے بھلے کلین شیخ کیسے بھی تھے مگر نمازیں پڑھتے تھے اور بزرگوں سے محبت رکھتے تھے تو کوئی انسان کسی کو حقیر مت سمجھے یہ تکبر بڑا خطرناک مرض ہے کسی کو حقیق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے خواتین بھی کسی کو حقیق شوہر کو کچھ لوگ خواتین حقیق سمجھ رہی ہوتی کہ میرا شوہر فجر میں سوتا رہتا ہے پتہ نہیں کیسا ہے کہ داڑھی بھی رکھی ہے فجر میں سوتا رہا آپ حقیق کیوں سمجھ رہی ہیں شوہر جیسا بھی ہے اللہ نے دیا ہے حقیق سمجھنا تو جائز نہیں ہے محبت اور پیار سے اس کو بتا دیجیے کہ بھائی الارم ہم دونوں لگا کے سوئیں گے آپ مجھے اٹھا دیجیے گا میں آپ کو اٹھا دوں گا فجر کے اندر <laughs> حقیق سمجھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ جانے بلانے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت والا کے پاس روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر کینسر کے پرچے آ رہے ہیں کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں کسی وقت آج کل ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں پتہ بھی نہیں اچانک بیٹھے بیٹھے گردے میں درد ہو رہا ہے گردے میں درد تو اتنا بڑھ گیا ہے آج کل جس وجہ سے بھی ہو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے سچی توبہ کر لیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے اس سے پہلے ہم اللہ کو خوش کر لیں غنیمت جان لیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیں مال کو پکڑ سے پہلے اور غنیمت جان لیں موت زندگی کو موت سے پہلے یہ غنیمت جان لینا چاہیے اللہ نے یہ جو گھڑیاں دی ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ضائع کیسے کرتے ہیں وہی بات آخر میں آ کے جو ختم ہوتی ہے میں شروع میں ٹرین چلانے کی کوشش کی مگر بات وہیں آ کے ختم ہوگی موبائل کے اوپر موبائل کے اوپر ہم لوگ اپنی جوانیاں اپنا بڑھاپا اپنے زندگی کے لمحات انٹرنیٹ کے اوپر گندی تصویریں دیکھ کے ضائع کر رہے ہیں اچھے اچھے لوگ مولانا مفتی تفیع اسماعی صاحب کا تو یہ فرما رہے تھے ہمارے شیخ نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ ابھی بائیس رمضان کو درد بھرا ان کا بیان ہوا ہے کہ اچھے اچھے بڑے بڑے متقی لوگ موبائل کے فتنے مبتلا ہیں اور بد نظری کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے فتنے مبتلا ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو شخص بار بار اس فتنے مبتلا ہو چکا ہو تصویروں سے احتیاط نہیں کر رہا بد نظری کر رہا ہے تو اسے درد بھرے لہجے میں غصے سے کہا اسمارٹ فون بیچ دو اپنا یہ فرمایا اعظم مفتی اسماعی صاحب کا دفعہ مزرت یہ مقدم ہے جلب منفیت پر مطلب یہ ہے کلمے میں بھی کیا آتا ہے پہلے لا الہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا کلمے میں لا الہ پہلے غیر اللہ نکلے گا تو اللہ آئے گا نا پہلے گناہ چھوٹیں گے تو اللہ ملے گا نا تو بتائیے آپ نے واٹس ایپ یا ٹویٹر یا فیس بک یا یو ٹیوب یہی چل رہا ہے آج کل ہے آج کل ماڈرن زمانہ یہ بھائی زمانہ ماڈرن ہے تو اللہ کو ناراض تو نہیں کیا جائے گا اگر آپ کا کوئی کاروبار کا کام ہے آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو کتاب پڑھنی ہے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے کرنا ہے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تقوا کے ساتھ رہتے ہوئے کمپیوٹر کے جو ماسٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ میں اس طرح استعمال کرتا ہوں تصویر آ جاتی ہے میں کیسے بند کروں آپ مجھے طریقہ بتائیں کیونکہ مجھے کام بھی کرنا ہے دین جو ہے دنیا نہیں پڑھاتا دین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کو بھی منع نہیں کرتا مگر تقوا کے ساتھ ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے تقوا کے ساتھ دین جو ہے کوئی ملا سچا ملا تو دنیا نہیں چھڑائے گا آپ کی کہ آپ جو دنیا چھوڑتا ہے بیوقوف انسان ہو ایک خط آیا ہوا تھا صبح میں جواب دے رہا تھا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کے ادھر ادھر چلے آؤں رہبانیت حرام ہے اپنے جائز حلال روٹی کمانا ہے بادل فریضہ فرض ہے مگر بادل فریضہ ہے نماز چھوڑ کے لوگ حلال روزی کما رہے ہیں نماز تو نہیں چھوڑنی فرض کے بعد یہ حلال روزی کمانا فرض ہے مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ان کو اللہ سے انتظام فرما دیتے ہیں وہ مگر وہ ان کی خاص بات ہوتی ہے ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا حلال روٹی کمانا یہ بادل فریضہ فرض ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا تھوڑی ہے مگر آج کل کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے جہاں بھی جائیں گے ریسیپشن پہ عورت آفس میں عورت ہسپتال میں عورت کسی کام پہ جائیں عورت ہمیں یہ کرنا ہے اللہ والوں سے تعلق رکھ کر اسی جہاں پہ کاروبار ہے اپنے آپ پہ شریعت کو نافذ کر کے ہمیں اپنے آپ کو جسم کو گناہوں سے بچانا اس دنیا کو نہیں چھوڑنا اس جاب کو نہیں چھوڑنا ایک شخص نے میرے شیخ کو حضرت سروف احمد صاحب عالیہ کو لکھا شیخ کا نام لینا نہیں چاہیے مگر کیونکہ میرے تیسرے شیخ ہیں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کس شیخ سے میں نے یہ سنا تو فرما رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہاں ایک شخص نے نوجوان نے پوچھا وہ انجینئر تھے بنی کہتے ہیں کہ حضرت میں جہاں جاب کرتا ہوں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں تو میں جاب چھوڑ دوں میں نہیں جاب نہیں چھوڑنی مجاہدہ کرنا ہے آپ تو جس کمپنی میں جائیں گے لڑکی ہوں گی ہر جگہ لڑکیاں ہیں آپ تو جہاں بھی چلائیں لڑکیاں آپ عمرہ کرنے چلائیں گے لڑکیاں لڑکیاں تو کیا عمرہ کرنے نہیں جائیں گے کیا ہم ٹکٹ لینے جائیں گے لڑکی ہوگی ریسیپشن میں جائیں گے لڑکی ہوگی ہر کام میں لڑکیاں ہیں یہ کتنا زبردست ہے قرب قیامت ہے ہے جاب نہیں چھوڑنی سختی سے نظر کی حفاظت کریں تو میں میں کیسے کروں نظر کی حفاظت پورے اسٹاف لڑکیوں کا بیٹھا ہوا مرد اور سب مکس ہے زبردست مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا فرمایا کہ اگر یہاں پہ آپ کو ہو یہاں پہ سانپ گھوم رہا ہے کیا سانپ <laughs> اور وہ ابھی مرا بھی نہیں ہے مگر ایک دم یوں کر کے آ سکتا ہے تو آپ چوکنا رہیں گے بھی نہیں چاروں کونوں پہ نظر رکھیں گے کہیں سے سانپ نہ آ جائے میں نے اس کو ڈائری پہ فوراً لکھ لیا اللہ والوں کی باتیں الہامی ہوتی ہیں اللہ کی ان کی مدد ہوتی ہے تو آپ چوکنا رہیں گے کہیں سے سانپ آ کے ڈس نہ لیں آپ کو اسی طرح آپ چاروں طرف اپنی نظر بچا کے رکھیں چوکنا رہیں کوئی لڑکی آ کے کوئی آپ کے جو ہے قریب آ کے کوئی کام غلط نہ کر دے <laughs> سر ایکسکیوز می سر آپ کو ہاتھ نہ لگا دیں ٹچ نہ کر دیں آپ کو آپ ایسا رکھیں اپنے آپ کو کہ عورت زیادہ فری ہونے کی کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا جاتی ہوں تو آپ اس وقت اپنی چوکین نہ رہیں کہ کہیں سے وہ عورت آ کے کوئی ایسا غلط کام نہ کر دے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا مرد عورتوں کو چھیڑتے تھے اور آج کل یہ زمانہ آگے ایسا سماج ہے عورتیں جو ہے مردوں کو پہ آ رہی ہیں چھیڑنے کے لیے <laughs> آج کل عجیب الٹا زمانہ آ گیا ہے حضرت تھے یہ بات یا الٹا کام ہونے لگا ہے آج کل اور خصوصاً فرماتے مولویوں کو زیادہ وہ پریشان کرتی ہیں کہ فرماتے لیے کہ فل آف اسٹاک ہوتے ہیں آؤٹ آف اسٹاک ڈینٹ آف اسٹک نہیں ہوتے وہ لوگ <laughs> یہ حضرت والا فرماتے تھے بات فرماتے نہ دیکھو کسی کی وائف اور نہ کھانی پڑے گی ولیم فائف خراب ہو جائیں گی تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف الحمد اپنے مرشید پیارے شیخ سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں اس وقت حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب سے گلے مل کر آیا فجر کے وقت حضرت نے ماشاء اللہ دعائیں دی ابھی بھی میسج کر کے حضرت کا احسان عظیم ہے اللہ والوں کی شفقت ہے کہ میرے میسج کا رپلائی کر دیا ورنہ اللہ والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ رپلائی کرے حضرت نے لکھا میں دل و جان سے دعا کر دوں میں نے دعا کروائی حضرت حیدرآباد میں دو تین بیان ہیں آپ دعا فرمائی حضرت نے فرمایا میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ والوں کی دعائیں سے یہ طے ہوتا ہے اکیلے کوئی چل نہیں سکتا میں تو پریشان ہوتا ہوں اکیلے چل کیسے رہے آپ <laughs> بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے ہاں بڑے بڑے علماء شیخ اپنے اوپر کیا ہے اچھا چلیں حضرت فرماتے ہیں بہت پیارا ایک مشورہ دیتا ہوں آپ حضرات کو بزرگوں کے روشنی میں حضرت مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے اگر آپ کو پیر بناتے ہوئے ہے پیر کے نام سے آپ کو وحشت ہوتی ہے پیری مریدی کے نام سے مجھے کہ وحشت ہونی نہیں چاہیے سب بزرگوں نے پی رکھا ہے اپنے اوپر تو آپ مشیر بنا لیں مشورہ تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ آپ حکیم اجمل خان کے قبرستان جائیں گے کہ حضرت مجھے آپ دوائی لکھ دیجیے قبرستان کے وہاں پہ جا کے ارے بھائی جو قریب کا نو نمبر یا یہیں کوئی قریبی ڈاکٹر ہو اس کے پاس جائیں گے نا محمد یہ اسپتال یہ کون سا اسپتال ہے ہلال احمد چلے آئیں گے بہت زیادہ اور سول اسپتال چلے آئیں گے قریب والوں سے رابطہ رکھیں گے نا بھائی اس طرح جو جو گناہوں کا کینسر ہمارے اوپر لگا ہوا ہے بند نظری کے مریض ہیں ہم لوگ اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم ہاں ہمارے اندر ٹیلی ویژن ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے ہم ننگی فلموں میں ملوث ہیں ہم گانا سنتے ہیں شادیوں میں ناچتے ہیں اپنی بیٹیوں کو نچاتے ہیں تو ہم اس کا اس کا علاج کے لیے جب تک شیخ عبد القاعد جیلانی قبر سے اٹھ کے نہیں آئیں گے ہم علاج نہیں کرائیں گے اپنا جو حیدرآباد میں مشائق موجود ہیں یا کراچی میں بھی ہیں جس سے دل ملتا ہو اپنی اصلاح کروانا شروع کر دیں مشورہ کر لیں فون نمبر لے لیں ای میل کر دیں خط لکھ دیں مشورے میں کیا مسئلہ ہے اور جب کسی بڑے اللہ والے سے ملاقات ہو ان کے ہاتھ میں بیت ہو جائیے اور ان کے پاس آنا جانا رکھیں مگر بہت سے لوگ چھوٹے اللہ والوں کو حقیق سمجھتے ہیں حضرت ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ بڑی کھڑکی پہ رش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی کھڑکی والوں کے فضل فرما دیتے ہیں بڑی کھڑکی پہ بہت رش ہوتا ہے جب اللہ والے بعد میں مشہور ہوتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد تو وہ ایک لائن لگ جاتی ہے اللہ والوں کے پاس اور جب حضرت شیخ مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب چنے تھے جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے اور جب دانت ٹوٹ گئے تو چنوں پہ چنے چلے آ رہے ہیں <laughs> آخر وقت میں فتوحات کا دروازہ دروازہ کھل جاتا ہے اللہ والا آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پہ آ رہا ہوں ان کی اپنی گاڑی نہیں ہوتی وہ امیر لوگ بولتے ہیں حضرت آپ ہمارے گھر میں گاڑی بیٹھ جائیے ہیں برکت ہو جائے گی اور حضرت کے دل میں کوئی گاڑیوں کی محبتیں وغیرہ نہیں ہوتی یہ بڑے بڑے اور میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رکھا جب مدنی مسجد تشریف لے گئے منع ہوتا ہے کوئی قریب گاڑی قریب نہیں آ سکتی حضرت کے لیے سب رستے کھول دیے گئے مدنی مسجد کا پورا دروازہ کھول دیا گیا تبلیغی مرکز کا جماعت ابھی بتا رہا ہوں ابھی تازہ بات میں حضرت کے ساتھ ہی تھا اور حضرت کی گاڑی اندر آئی پھر ڈاکٹر نوشاد صاحب حضرت شیخ فیروز عبداللہ محمد صاحب وغیرہ کو لینے آئے اور پھر اندر تشریف لے گئے پھر وہاں حضرت نے بیان فرمایا مدنی مسجد مرکز کراچی کی بات بتا رہا ہوں پھر حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی خانقاہ کا بھی کام کر رہے ہیں تبلیغ کا بھی امامہ بانے نورانی چہرہ ہمارے حضرت فروز احمد صاحب کو جامکاتم عالیہ کو گاڑی تک پہنچانے آئے اور پھر حضرت کو دعائیں دی حضرت نے ان سے دعائیں لی اور حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب کا تمہاری خاص بات بتا رہا ہوں آپ کبھی آ کے کراچی میں ملے جنہوں نے زیارت نہ کی ہو وہ انہوں نے اپنے سب بچوں کو فون ملا دیا بھتیجو بھانجو نوازوں سب کو فون ملا دیا کہ آؤ ڈاکٹر نشاد صاحب سے ملاقات کرو یہ اللہ والوں کی خاص بات ہوتی ہے خود بھی چلتے ہیں اپنی اولاد کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ خود تو تبلیغ میں جڑ گئے اللہ والوں سے جڑ گئے عالموں سے جڑ گئے اپنی اولاد کو بھی لے کر آئے بھلے جیسی پینٹ شرٹ پہنتی ہے سگریٹ پیتی ہے بچے آپ کی نافرمان ہے بالکل ماڈرن بچی ہے پرکٹی بچی ہے کالج جاتی ہے میڈیکل یونیورسٹی جاتی ہے مگر آپ اللہ والوں کی غلاموں کی ان کے غلاموں کی مجلس میں لے کر آئیں کہ بھائی وہاں شریف پردے سے بیان ہوگا آؤ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں جو خواتین آتی ہیں کوئی کسی کو حقیق نہیں سمجھے گی کہ آپ بے پردہ اٹھ کے آ گئی ہیں اور کوئی تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کسی کو وہ اللہ والوں کا بیان یا تبلیغی مرکز آئے ہیں ان کو چپ چاپ سننے دیجیے اور بلکہ ان کو مسکرا کے ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہوں کسی کلین شیپ والے کو کسی بے پردہ عورت کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی مدنی مسجد بیان سننے خاتون آئے یا کسی خواتین کے جماعت آتی ہے اس میں آئے تو اس میں کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے فوراً تبلیغ بھی شروع نہیں کرنی چاہیے محبت دینا چاہیے شروع میں تاکہ انسیت میں محبت پیدا ہو آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے <laughs> ماشاء اللہ یہاں کتنے بجے نماز ہے سوا نو بجے اب ایک خاص بات بتانی تھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت سے لوگوں کا پتہ چلا اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المظلوم ہی حجاب مظلوم کی آہ سے ڈر ہو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے میرا دل بھی بھی بہت غمزدی زدہ ہے میں تو ایک نالائق سا حضرت والا کا خادم ہوں مگر حضرت بھی کے پاس بھی اتنے کیس آتے ہیں کل پتہ چلا ایک صاحب ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو موٹے والے ڈنڈے سے روزانہ پٹائی کرتے ہیں وہ بھی شامیانے والے ہیں پٹھان ہیں خان صاحب ہیں اللہ ان کو بہرحال ہدایت دے مجھے اتنا دکھ ہے ہمارے سے کوئی ڈنڈے کی پٹائی کریں کیا حالت ہوگی عورت کی پٹائی کرنا ڈنڈے کے ساتھ اور ڈنڈا تو چلے وہ تو ان کی خان کوئی ضروری نہیں ہے خان اچھے اللہ والے بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ خان صاحب خان تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے ان کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے تھے حضرت نے ان کے بارے میں شیر کہا تھا ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواب اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے اور بہت سے لوگوں کا مجھے پتا چلا ہمارے یعنی حضرت والا کے متعلقین یا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اسلائی کا تو پتا چلا کہ وہ بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں پٹائیاں کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں جھڑا کر رہے ہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں بال نوچ رہے ہیں اس کے توبہ توبہ اللہ کی بندی ہے یہ تو تم نے کیا سمجھا نوکرانی سمجھا ہوا کیا اللہ کی بندی ہے اور تم ظلم کر رہے ہو اس کو شرم بھی نہیں آتی حضرت کیا فرما رہے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے مظلوم کی آ سے ڈرو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے بیچاری بیوی نے شادی کی تھی کہ نیک آدمی ہے پتہ چلا غصے کا مریض نہیں نکلا ہوں لائک توبہ کرنی چاہیے اپنی بیوی سے پیر حضرت ماتے گلے لگ کے معافی مانگو کیوں اس کی پٹائی کرتے ہو غصہ کرتے ہو اس کے اوپر ہمارے ایک اللہ والے شاعر نے کہا تھا مظلوموں کی آہ سے ڈرو جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو قبولیت حق ان کی دعا کا استقبال کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ایک مزدور ایک مرغی خرید کر لایا گھی اور مسالہ بھی لے کر آیا بڑی محنت کر کے پسینے کی کمائی سے لایا تھا لیکن بیوی سے نمک تیز ہو گیا اتنا تیز ہو گیا کہ اس سے کھایا بھی نہیں پانی پی کر اڑ گیا مگر کچھ نہیں بولا شریف آدمی تھا اللہ والا تھا اس نے سوچا اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ داماد اس کو جھوتا مارے تو یہ میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا تعویذ دے دو میرا داماد میری بیٹی کو پیار سے رکھے خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دے گالیاں نہ دے جوتے نہ مارے اس سے منہ نہ کھلائے ذرا ہنسے بولے آرام سے رکھے دوبارہ سنیے گا یہ اللہ والوں کی عجیب باتیں ہوتی ہیں اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا پیاری باتیں آج ہمارا یہی معمول ہے سارے ایم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کیا ہم لوگ بیوی کو گالیاں بھی دیتے ہیں معاف بھی نہیں کرتے اور مارتے بھی ہیں منہ بھی پھلاتے ہیں اور اسے ہنستے ہنستے بولتے بھی نہیں اسے آرام سے بھی نہیں رکھتے بتاؤ بھائی ہم تعویذ لیتے ہیں نہیں لیتے اپنی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے اور ہماری آپ کی جو بیویاں ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں یا ایسے ہی آسمان سے گر کر آ گئی ہیں یہاں بھی وہی سوچیے کہ ماں باپ کا دل کتنا غمگین ہوتا ہوگا جب وہ جا کر بیان کرتی ہے کہ آپ کا داماد مجھے اچھی طرح نہیں رکھتا تکلیف دیتا ہے لہذا دوستوں اس اللہ والے نے معاف کر دیا یا اللہ یہ آپ کی بندی ہے چند دن کے لیے مجھے ملی ہوئی ہے کچھ دن کے بعد نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی سب قبروں میں لیٹے ہوں گے یا اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی بندی سمجھ کر اس کی خطا کو معاف کرتا ہوں حکیم اللہ اپنے واضح میں بیان کرتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا میرے بہت بڑے گناہ تھے لیکن اللہ نے فرمایا ایک دن تو نے میری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا اس کے بدلے میں آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں بتائیے گنا تھے اس کے مگر اس نے اللہ کی بندی خطا کو معاف کر دیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور کہیں الٹا معاملہ ہے یہ بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں شوہروں کا اللہ نے بہت بڑا حق رکھا ہے یہ دونوں طرف سے ٹریفک چلتا ہے مگر اگر کہیں ایک طرف سے ٹریفک چل رہا ہے تو حضرت فرماتے ون میں ٹریفک چلاؤ اور شوہر بدتمیز ہے بیوی جو ہے ون میں ٹریفک چلا کے اخلاق سے پیش آئے اگر بیوی بدتمیز ہے شوہر ون میں ٹریفک چلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت جو عورت جس جس عورت کا شوہر ناخوش ہو اس کی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول کچھ بھی قبول نہیں اس عورت کا اور فرشتے کی جمال اس کے اوپر لانت بھیجتی رہتی ہے جب شوہر بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس چولہے پہ بھی کھڑی ہو تو فوراً آنا چاہیے اگر نہیں آئے گا تو فرشتوں کی ایک جماعت اس عورت کے اوپر لانت بھیجے گی اب ہماری ماں بہن بیٹی کا کیا حال ہے اپنی نفلوں میں پڑی ہوئی ہیں اور شوہر ان کا ناخوش ہے شوہر کو خوش کرنا چاہیے پیر پکڑ کے سب سے بڑا رتبہ شادی کے بعد ویسے والدین کا رتبہ سب سے بڑا ہے مگر بیٹیوں کا عورتوں کے لیے شوہر کے بعد سب سے بڑا رتبہ شوہر کا ہوتا ہے بیویوں کے لیے سب سے بڑا رتبہ شوہر کا ہوتا ہے شادی کے بعد تو اپنے شوہر کا خوب خیال رکھنا چاہیے مگر بہت سے شوہر اس کو میکے نہیں جانے دیتے اس کے ماں کے گھر ملنے نہیں جانے دیتے یہ بھی ظلم ہے ہر ہفتے اگر حیدرآبادی کی بیوی ہے اور آپ دونوں یہی رہتے ہیں اس کا سسرال یہیں پر ہے اس سے بولے ہر ہفتے اس کو اپنے والدین سے ملوانے جانا چاہیے کہ اپنی والدہ سے مل لو ہاں میرپو خاص میں رہتی ہے اس کا والدین میرپو خاص میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو جلدی جلدی اس کو اپنے اپنی امی ابو سے ملوانا چاہیے چاہیے اس اس کو یہ کا حق ہے کہ پال پوس کے بڑا کیا ہے رخصت کر کے اپنی جگر کا ٹکڑا دیا ہے تو اپنی اپنی اس کو چاہیے کہ ان کی والدین سے اس کو ملنے کی اجازت دے اور اس کو خود پہنچا کر آئے اور ہم مردوں کو چاہیے کہ ساس سسر کا ویسے ہی اکرام کریں گے جیسے اپنے والدین کا کرتے ہیں ساس سسر کا ویسے ہی حق ہے جیسے والدین کا حق ہوتا ہے یہ قرآن شریف کی مفسرین نے اس کو لکھا ہے سبحان اللہ سرمایا اس لیے ارض کرتا ہوں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیجئے ابھی سویرا ہے قیامت کے دن بہت گاڑا دن ہوگا ان سے کہہ دیجئے اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو اس سے میں کچھ کہہ دیا ہو تو اس کو معاف کر دو رہ گیا وہ ہمیں کیوں ستاتی ہیں تو سمجھ لیجئے اگر عورتوں کا مجمع ہوتا ان کے سامنے میں آپ کی طرف داری کرتا ان کو سمجھاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو ان کو ناراض مت کرو ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی لیکن اس وقت تو آپ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے مقدمہ آپ کے خلاف دائر تاکہ مردوں کی طرف سے جو ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے اس کا تدارک ہو سکے اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ان کی تکلیفوں کا برداشت کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں اس میں ایک حضرت نے واقعہ سنایا تھا مرزا مزہ جانے جانا رحمت اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ اتنے نازک مزاج تھے کہ بادشاہ آیا پانی پی کر سراہی پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا حضرت نے سفر کر لیا لیکن سر میں درد ہو گیا کچھ دیر بعد عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں خدمت کے لیے آپ کو کوئی نوکر دے دوں اس کی تنخواہ ہم شاہی خزانے سے دیں گے فرمایا بھائی اب تک تو میں نے سفر کیا لیکن اب برداشت نہیں ہے جب آپ کو سراہی سراہی پر پیالہ رکھنا ہی نہیں آتا پیالے کو ٹیڑھا رکھ کر میرے سر میں درد کر دیا تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا بس معاف کیجیے آپ نوکر مت دیجیے نازک مزاج تھے اگر نماز پڑھنے کے لیے دہلی کی جامع مسجد جاتے ہوئے جامع مسجد دہلی ہندوستان کی بہت بڑی مسجد ہے وہاں کوئی راستے میں چرپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ لی سر میں درد ہونے لگتا تھا نازک مزاج کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں حضرت کے پاس آتے ہیں بہت ہی نازک مزاج بہرحال مگر ان کو الہام ہوا ایک میری بندی ہے زبان کی بہت کڑوی ہے اگر تو اس سے شادی کر لے گا اس کے ساتھ نباہ کر دے گا تو سارے عالم میں تیرا ڈنکا پٹوا دوں گا تجھ کو اتنی عزت دوں گا ساری دنیا میں تیرا نام ہو جائے گا تج سے دین کا زبردست کام لوں گا فوراً جا کر شادی کر لی اب صبح و شام وہ خاتون صاحبہ سلاماتیں ہیں گالیوں پہ گالیاں دے رہی ہیں مرزا مزہ جانے جانا <laughs> رحمت اللہ علیہ کو سلاوات یعنی ٹیڑھی ٹیڑھی کڑوی کڑوی باتیں کر رہی ہیں لیکن انعام کیا ملا ان کے خلیفہ شاہ غلام علی اور ان کے خلیفہ ہوئے مولانا خالد کردی اور انہی کے سلسلے میں مفسر عظیم علامہ سید محمود بغدادی رحمت اللہ داخل ہوئے عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر ہے وہ تفسیر المانی دس جلدوں میں عربی زبان میں وہ ان کے خلیفہ کے خلیفہ ہوئے دیکھیے انہوں نے صبر کیا کتنا بڑا انعام ملا اور انہی کے سلسلے میں علامہ شامی ابن عابدین بیت ہوئے فتح کی بہت بڑی کتاب کتاب ہے علامہ فتح شامیہ اس سے پوری دنیا کے علماء مفتیان کرام نام فتویٰ دیتے ہیں ان کے سلسلے میں بحث ہوئے بیوی کی کڑوی مزاج پہ سفر کرنے کا کتنا بڑا انعام ملا ایک طالب علم نے کہا آج میں نے آپ کے لیے کھانا مانگا ہے تو آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی وہ خاتون صاحبہ مرزا مزہ جانے جانا کی اہلیہ آپ نے کیوں ایسی عورت سے شادی کر لی حضرت مرزا مزہ جانے جانا رحمت نے فرمایا بیوقوف اس کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے سے اللہ نے مجھ کو اتنا تعلق اتنا پر بتا کیا ہے کہ آج سارے عالم میں میرا ڈنکا پٹ رہا ہے مجھے اللہ نے ایسی عزت دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا مخلوق کی تکلیفوں پر صبر سے اللہ تعالیٰ انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں سبحان اللہ حدیث میں آتا یہ بھی سنانی تھی یہاں پر المرض کا ذل عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے لہٰذا میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا ان تہا کسر تہا اگر ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی بیہ وفیہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو اس میں ٹیڑھا پن رہے گا اس طرح ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو نہیں یہ ہماری ٹیڑھی پسلی سے ہم فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں کوئی اس کو سیدھا کرے گا بھائی ڈاکٹر سے سیدھا کروائے گا روزہ فرماتے ہیں عورت بھی ٹیڑھی بتی سے پیدا ہوئی ہے اس کی میں ہمیں برداشت کر لیجیے اسی طرح عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے راحت بھی مل جائے گی اولاد بھی اس سے ہو جائے گی ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ اس سے پیدا ہو جائے جو قیامت کے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے وعسى ان تكرهوا شيئا تكرهوا شيئا وهو خير لكم خیر اللہ فرماتے ہیں بعض چیزیں تم کو ناپسند ہیں اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے تم سمجھ رہے ہو ناک کی چپتی ہے اس کا رنگ کالا ہے مجھے حسین ملنی چاہیے تھی لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کوئی ولی اللہ عالم حافظ پیدا کر دے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے اس لیے صورت پر مت جائیے اس کی تو میمے میں مت جائیے اتنے بچے اس سے نکل گئے تو ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ بن جائے ہیں بعض وقت زمین کالی اور خراب ہوتی ہے اس سے غلہ بہت بہترین نکل جاتا ہے کالی کلوٹیوں سے ولی اللہ پیدا ہو گئے اور گوری چٹیوں سے بعض وقت شیطان پیدا ہوئے اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھیں رنگ روغن مت دیکھیے جیسی بھی ہے ان سے نباہ کر لیجیے اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کی فطری ٹیڑھی پن کو برداشت کرنا پڑے گا حدیث پاک کے الفاظ اور فیحا ای بخاری کی اس حدیث کی شرح میں علامہ پسرانی فرماتے ہیں یہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا اللہ فائدہ دل میں اتار دے عمل کی بھی توفیق دے مجھے بھی فی تعلیم الحسانی اس حدیث میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی رفت سے بھی ہننا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ہم نرمی سے پیش آتے ہیں ہم تو جلات پناہ دکھاتے ہیں بولتے ہیں النساء <laughs> مرد کو عورت کر حاکم بنایا اور پٹائی ٹھکائی گالیاں دے رہے ہیں اس کو ارے بھائی نرمی سے پیش آنا ہے محدثین فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور آگے کا فرمایا وہ صبری اعلیٰ اخلاق ہمنا ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنا ہے time. آگے کیا بات فرمائی لے استعمال اجتماع ذوق ہندنا کیوں ان کی عقل کمزور ہوتی ہے جن کی عقل کم ہوتی ہے وہ جلدی لڑ جاتے ہیں مردوں اور بچوں میں بھی دیکھیے جس کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے یہ بھی عقل کی کم ہے اس لیے ان کی دتو میں ہمیں برداشت کر لیجیے دیکھیے کتنی زبردست تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا ہوگا اللہ ہمیں توفیق دے حضرت دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجھے حلیم الصفا بنا برداشت فرما یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں عورتوں کی طرح ہم مرد بھی لڑنے بیٹھے ہوئے ارے وہ بولے آ رہی ہے آپ چپ چاپ سمجھ لیں حضرت حکیم علم نے کو لکھا حضرت میری بیوی ہر وقت مجھے پریشان کرتی رہتی ہے اور ہر وقت تو میں نے کرتی ہے حضرت فرمائی یہ سمجھ لو کہ تم نے ایک مینا پال رکھی ہے بولے جا رہی ہے <laughs> کوئل پال رکھی ہے پنجرے مند نے بولے جا رہی ہے بس یہ سمجھ لو تم میں خواتین جو ہیں وہ بھی پریشان ہوئی ہوں گی کہ ہمیں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم ہاں، آپ کے خلاف نہیں انشاءاللہ ابھی آپ کی آپ یہ سب آپ کی مزاج حق نہیں بات تو ہو رہی ہے حکیم الامت نے کمالات میں لکھا ہے ایک بیویوں کا حق یہ ہے ہر مہینے ان کو پاکٹ منی دی جائے یہ بھی ضروری ہے جتنا انکم آ رہا ہے اس کے حساب سے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پچاس ہزار انکم آ رہی ہے تیس ہزار آ رہی ہے اور بیوی کو دے رہے ہیں سو روپے <laughs> مہینے کا خرچ ذرا اچھا ہونا چاہیے اس کا تاکہ اس کے جب وہ مہکے جائے اپنی بہنوں پہ بھائی پہ خرچ کر سکے پھر اس کا حساب بھی نہیں لینا چاہیے کہ تم نے کہاں خرچ کر دیا اللہ نے جس کو جتنا دیا اسی اعتبار سے کچھ منتھلی مقرر کر دے ماہانہ اگر دس ہزار روپے کی آمدنی ہے تو ایک ایک روپیہ مت پکڑائیے اور بلکہ کچھ اچھے پیسے دے دیجیے اور دے کر بھول جائیے اس سے کہہ دیجیے تم کو اختیار ہے جہاں چاہو خرچ کرو اس کا میں کوئی حساب نہیں لوں گا اور فرمایا کہ یہ بڑی زبردست میں نے ابھی ایک جگہ بتائی بھی تھی یہ بات کہ بہت سے لوگ اپنی بیوی کو حقیق سمجھتے ہیں اور سالی سے بھابھی سے اور آفس والی لڑکیوں سے اور باہر جو گھومتی ہیں ان سے دوستیاں لگا رکھی ہوتی ہیں اس لیے اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہوتی اور یہ سب تو چھوڑیے آج کل تو فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رکھی ہیں اپنی بیوی کی پھر اس کو کیسے اچھی لگے گی مگر آپ یہ واقعہ سنیے بڑی عبرت والا ہے جو جو اپنی بیوی کے ہوتے ہیں دوسری عورتوں سے جس نے عشق لڑایا ہوا ہے باتیں کرتا رہتا ہے اس کے لیے بہت خبر خبردار والا یہ واقعہ ہے ایک اور عورت ایک صاحب تھے دوسری عورتوں پر نظر مارتے تھے سمجھ لیجئے فیس بک پہ لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی تھی یو ٹیوب پہ یا جو بھی ٹیوب ہے یا فیس یا جو بھی ٹویٹر وغیرہ واٹس ایپ پہ ہر وقت لڑکی سے باتیں کرتا رہتا تھا پھر کیا ہوا مگر اس کی وجہ کیا تھی بیوی بی کم حسین تھی اور اپنی بیوی کو حقیق سمجھتا تھا لیکن اب کیا ہوا ان کو ہیزا ہو گیا یعنی موشن ہو گیا ان کو زبردست بیماری ہو گئی چشمدید واقعہ بتا رہا ہوں حکیم علومت حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اور حضرت نے خود یہ واقعہ دیکھا کہ دس پر دس شوہر صاحب کو آ رہے ہیں الٹیوں پر الٹیاں آ رہی ہیں ان کی عورت نے ہی ان کا پیشاب پخانا دھویا اب کام ہے تمہاری لیلا جس سے تم عشق لڑاتے تھے بیوی کام آئی کہ نہیں آئی ہے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ شخص اچھا ہو گیا تو پھر رونے لگا اے میری بیوی تو نے میرا پیشاب کھانا دھویا ہے جن عورتوں کو ہم دیکھتے تھے وہ آج کوئی عورت کام نہیں آئی کام تو تو ہی آئی ارے میاں جب چارپائی پہ گڈا پڑا ہوتا ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہی گڈی کام آتی ہے اس لیے ان کو حقیر مت سمجھیے اگر آج سب حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ارادہ کر لیں اللہ پر نظر کرتے ہوئے کہ میرے اللہ کی بندی ہے تو اختر کا آنا وصول ہو گیا ان دعا کریں اللہ ان کو قبول پر فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی گھر جا کر اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اب کچھ باتیں ہیں میاں بیوی کے حقوق بس یہ بتا کے ختم کرتا ہوں <laughs> پونے نو ہو گئے میاں بیوی میں تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے حقوق نہیں معلوم ایک دوسرے کے خاون پر بیوی کے ساتھ یہ حقوق ہیں بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں یہ ہم مردوں کے لیے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اللہ ایک ایک عمل پر میں شیخ کی بات پر بزرگوں کی قرآن و حدیث کی بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے نمبر دو اعتدال کے ساتھ اس کی تکلیفوں پر صبر کرے اگر بیوی سے کوئی خلاف طبیعت کوئی ایسی بات صادر ہو جائے اس پر صبر کرے اور نرمی سے اس کو سمجھائے بہت سے لوگ غصے سے سمجھاتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے سمجھانا ہے تو نرمی سے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کر دیا ایک صاحب کا پتا چلا بیوی نے دستہ نہیں بچھایا تو غصہ کرنا شروع کر دیا دستہ بچھانا سنت ہے نا مگر نہیں بچھایا تو غصہ شروع کر دیا پلیٹ صاف نہیں کی تو غصہ شروع کر دیا یہ غصے والی بات ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہم پہ غصہ کرنے لگے تو ہم لوگ باقی رہیں گے یہاں پر ہمیں تو نظر بھی نہیں آئیں گے ہم لوگ <laughs> تو نرمی سے سمجھائیے بھائی دستہ خوان بچھائی کھانا چاہیے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے یہ سنت ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے تاکہ وہ آئندہ خیال رکھیں معمولی معمولی باتوں کا غصہ کرنے سے بچنا چاہیے اور اسی طرح غیرت میں اعتدال رکھے اس کا مطلب یہ نہ تو خامہ خواہ بیوی سے بدگمانی کرے نہ بالکل اس کی طرف سے غافل ہو جائے اور خرچ میں اعتدال رکھے حد سے زیادہ تنگی بھی مت کرے فضول خرچی کی اجازت اور نہ ہی فضول خرچی کی اجازت دے دے میانہ روی اختیار کرے اسی طرح پاکی ناپاکی کے احکام سیکھ کر بیوی کو سکھلائے نماز پڑھنے اور دین پر چلنے کی تاکید کرے بدعات اور رسومات سے منع کرے تیجا کرنا چالیسواں کرنا یہ بدعت ہے برسی کرنا بدت ہے اس کا کھانا گھر میں آئے کھانا نہیں چاہیے کسی غریب کو دے دیجیے مگر ان کو بھی مت بتائیں کہ آپ کے تیجہ کا بھر ہوا تھا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے اگر وہ سمجھدار ہیں تو محبت سے بتا دیں اس کی وجہ یہ بتا دیجیے کہ ہر خدیجہ القبرا رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے ان کے انتقال کے بعد کوئی تیجا نہیں کیا چالیسواں نہیں کیا برسی نہیں کی انہوں نے تو ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ابو بکر صدیق اللہ عنہ ڈھائی سال تقریباً حیات رہے انہوں نے کوئی برسی نہیں کی کوئی چالیسواں نہیں کیا کچھ نہیں کیا کتنے عاشق بڑے رسول تھے جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اس لیے سے کھانا نہ آ جائے کیونکہ یہ سب صرف پیٹ بھرنے کی بریانی کھانے کی بات ہوتی ہے بریانی تو باہر باہر سے جا کے اچھی اچھی دکانیں کھل گئی ہیں حیدرآباد میں جا کے آپ جا کے لے آئے خرید کے بریانی خود کھا لیجیے ضروری ہے محلے کی دیکھ والی بریانی کھانا <laughs> اسی طرح اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں حقوق برابر رکھے بقد ضرورت اس سے جمع کرے بقدر ضرورت رہنے کے لیے مکان دے کبھی کبھی بیوی کے قریبی رشتے داروں سے اس کو ملنے دیا کرے اس کے ساتھ جو رات کی باتیں دوسروں پر مت بتائیں اسی ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے کی جو اجازت شریعت نے بتائی ہے اس سے زیادہ مار پیٹ نہ کرے مگر یہ اجازت جو ہے اب اس کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ بہت سے لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں بلا وجہ ہر وقت بیوی کو مار رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں کیا نالائق شخص ہے وہ بالکل کمی مدینہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ ہجڑا فرمایا ایسے شخص کو محدثین نے جو بیوی کی پٹائی کرتا ہے فرمایا یبلی بہن لہیم کمینے بد اخلاق شوہر عورتوں میں غالب آیا تھے حضرت والا ہمارے شیخ کو ایک دم عجیب حالت ہو جاتی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو نلائق بے حیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح غصہ کرنے لگے پھر کیا ہمارا حال ہوگا یہ بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کوئی بے حیا نہیں کہہ رہا بے حیا ہی ہے وہ شخص جو بیوی پہ ظلم کرتا ہے پٹائیاں کرتا ہے بیچاری رخصت ہو کے آئے کس سے کے سامنے منہ دکھائے گی وہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اپنے گھر میں کے جا کے اپنے امی ابو سے ورنہ وہ بولیں گے ارے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا ملا سے شادی مت کرنا ویسے ہاں، ملا کی کوئی بات نہیں ہے نیک ملا بھی ہوتے ہیں اچھے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں اس نے تو بےچارے ملا سے شادی کی تھی اچھے اخلاق سے رکھے گا یہ ہر وقت ناک میں غصہ چڑھا ہوئے بیوی کی پٹائی کر رہا ہے میں تمہیں گھر بھیج دوں گا تمہیں گھر بھیج دوں گا یہ کیا رٹ لگا رکھی گھر بھیج دوں گا شادی کیوں کی تھی پھر تم نے اس سے گھر بھیج دوں گا بہت خطرناک ہے اور جب بھی طلاق دیں گے ڈبل ایک ساتھ ٹریپل فائر کریں گے طلاق طلاق طلاق کیونکہ فلموں سے دیکھا ہے نا بھائی دینی بھی ہے تو ایک دینے چاہیے تاکہ رجوع کر سکے انسان پھر خود ہی روتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں دار میں حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دی ہر جگہ یہ بات بتا رہا ہوں کبھی کوئی محبت سے بھی طلاق دیتا ہے <laughs> ایک گلاب جامن کھلایا ایک طلاق <laughs> اس کے بعد بلہ حلوائی کا کھلایا دوسری طلاق پھر چوسام کھلا دیا یہ بھی تیسری طلاق ایسے ہوتا ہے کوئی غصے میں تو دیتا ہے غصے میں طلاق ہو جاتی ہے یہ پھر روتے پھرتے ہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں تصویر وغیرہ کوئی نہ بنائی جو نئے حضرات ہیں تصویر بنانا حرام ہے مفتی رفیص صاحب نے فرمایا ہے ابھی نیا فتویٰ آیا ہے فرمایا مسجدوں کے تقدس کو پامال کرنا گناہ ہے مسجدوں میں دینی جلسوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہیں اللہ کی نافرمانی ہے تصویریں کھینچنا اگر ہم اگر اس طرح تصویریں عام ہو جائیں گی جیسے ہر کوئی یہاں تصویر بنائے لگے بھی بیان ہو رہا ہے تصویر میرے شیخ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب کا اتنا نورانی چہرہ ہے سب لوگ تصویریں بنا کے یو پہ ڈال دیں گے عورتیں بھی ان کو دیکھیں گی عورتوں کو دیکھنا جائیں سوری کسی شیخ کو تو جب اس طرح ہوگا تو لوگ بولیں گے ارے یار یہ ملا لوگ جب تصویریں بنا رہے ہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں ہم بھی اپنی بیوی کی بنائیں گے بچوں کی بنائیں گے تصویریں تو عام ہو جائیں گی کوئی ہم کو سمجھے گی نہیں اور اس کے بعد تصویریں موبائل پہ سیو ہو رہی ہیں گناہ ہو رہا ہے آج کل کے نیا زمانہ ہے ہاتھوں سے تھوڑی بنائے گا تصویر کھینچ کے اس کو سیو کر لی سیو کرنا گناہ کبیرا ہے ہم گناہ کبیرہ ہیں ملوث کو گنا بھی سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں وہ لوگ بھی تو تصویریں کھنچواتے ہیں ان سے سوال ان ان کا سوال سے ہوگا یا ہم سے ہوگا کیا ان کی تصویر کھنچوانی ہے ہم بھی تصویر کھنچوانا شروع کر دیں گے متقی وہ شخص ہے جو گناہ سے بچے اتنا عام ہو گیا تصویروں کا فتنا کہ دیندار لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اور چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں باتوں میں میں تصویریں کھینچ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں تصویریں تصویریں دیکھنا بھی گناہ ہے بلا وجہ حضرت کے پاس جب اس زمانے میں اسلام اخبار نہیں تھا جنگ اخبار آتا تھا اس وقت اتنی خواہشہ عورتوں کی تصویریں بھی نہیں آتی تھیں اب تو پہلے پیج پہ گندی عورت کی تصویر بنی ہوتی ہے اللہ بہرحال ہمیں جنگ والوں سے دشمنی نہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے ڈون والے نیوز والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ گندی تصویریں نہیں چھاپیں بغیر تصویریں گردن کاٹ کے ہاں، اور جو ہے بس اپنے جو بھی تشہیر کرنی ہے بغیر تصویر کے کر دیں سورج کی لگا دیں پہاڑوں کی لگا دیں سمندر دریا کی لگا دیں عورت کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی عورت کی تصویر لگائی جیسے ہی کسی نے دیکھا بیان کرنے والے علم رکھنے والے نے اور جو بھی شعبے میں جیسے ہی دیکھا عورت کو فوراً عقل چلی آتی ہے اس شخص کی آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے وہ ہاں توبہ کرے بہت روئے اللہ سے پھر وہ نور واپس آتا ہے آج ہم نے اس کو معمولی گنا سمجھ لیا ارے اخبار میں دیکھ لیا تو کیا ہو گیا جو ہر گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ خود معمولی ہے اللہ کے حکم کو وہ شخص معمولی سمجھ رہا ہے یا غزل میں نفساریم اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ملا کی بات ہے حضرت والا کی بات ہے قرآن شریف کی بات ہے حدیث شریف کی بات فضائل امان میں بھی لکھا ہے شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب نے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے ورنہ سارا نور برباد ہو جاتا ہے تو یہ بات ہوئی اب بیویوں کا شوہر کے کیا حقوق ہیں ہر جائز کام میں خاون کی اطاعت کرے البتہ خلاف شرح گناہ کے کام میں معذرت کر دے خاون کی حیثیت سے زیادہ نام نفقے کا مطالبہ نہیں کرے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہیں نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو بھی مت دے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہیں رکھے نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھے اور خاون اگر بلائے تو بغیر شرعی عذر کے انکار بھی نہ کرے کریں خاون کو اس کی تندرستی یا بدسورتی کی وجہ سے حقیق نہ سمجھے بہت سی عورتیں اپنی بہنوں کی وجہ سے یا اپنے کسی خاندان میں یا اپنے والدین کی وجہ سے کیونکہ بڑے گھر سے آئی ہوتی ہیں اب خاون کی نئی نئی جاب لگی ہے جاب چلی گئی اس کو عقیقی ابھی یار تیرے پاس ہے کیا میرے ابو کے پاس بہت کچھ ہے میں اپنے گھر چلی آؤں گی یہ بیوقوفی والی بات ہے اب آپ کا حق سب سے بڑا آپ کے شوہر کا ہے جیسا بھی ہے جاب لیس ہے جاب نہیں ہے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے اس کا اس کے ساتھ برداشت کرو دو نفل پڑھ کے اس کے اللہ سے دعائیں مانگو سجدے میں رو اللہ سے رو رو مانگو اس کے لیے اس کے تنگ دستی کا کہنا بدسورتی کا کہنا جائز نہیں کہ تم کالے کروٹے کہاں سے آ گئے ایک شخص نے حضرت کو لکھا حضرت مجھے ایسی بیوی چاہیے جو حسین ہو جمیل ہو حضرت میں خود تو بھوسی ٹکڑا ہے مانگ رہا ہے حسین ہو جمیل <laughs> حضرت والا ہنساتے بھی تھے اگر پاون میں کوئی خلاف شرح بات یا گناہ کی دیکھے تو ادب کے ساتھ منع کر دیں اور اس کا نام لے کر نہیں پکارے کسی کے سامنے اس کی شکایت بھی نہ کرے اس کے سامنے زبان درازی بد زبانی بھی نہ کرے اس کے والدین کو اپنا مخدوم سمجھ کر ان کا ادب کرے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کسی طریقے سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ایک فرمایا قرآن کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے اس کے حقوق ادا کرے اس کے پیٹ پیچھے اپنے نفس اور مان کی حفاظت کرے اپنی عزت اور مال کی حفاظت سب سے اہم ہے اس اس کے بجا لانے میں خاون کے سامنے اور پیچھے کا حال برابر رکھے خاون کے سامنے تو بہت سی عورتیں برابر رکھتی ہیں اس کا حقوق رکھتی ہیں مگر جب خاون چلے آتا ہے تو خوب برائیاں کرتی ہیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت وہ ہے جب اس جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ جب کوئی حکم دو تو اطاعت کرے جب تم غائب ہو جب تم موجود نہیں ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے ایک اور حدیث میں آتا ہے بہت پیاری بشارت ہے خواتین کے لیے جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کے لیے ہوا میں پرندے دریا میں مچھلیاں آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں سبحان اللہ دس منٹ باقی ہے نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہرحال یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے یہ آتی ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے پانی سچوں کی صحبتوں سے میں یہ عرض کیا تھا مشورہ کر لیجیے اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو بزرگوں سے ان کے غلاموں سے وقت لے کر مشورہ کر لیں اپنی رائے پر عمل مت کریں کہ مجھے سب دین کا پتہ ہے پتہ تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے حضرت مفتی تفیظ مہی صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا کیا مگر غیر عالم سے جا کے بیٹھ ہوئے ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ سے ان سے اپنے نفس کی اصلاح کروائی بڑے بڑے علماء نے اپنے نفس کی اصلاح کروائی اللہ والوں سے بیٹھ ہوئے جا کے اپنے نفس کی اصلاح کروائی کتنا ان کو علم کا پہاڑ تھے حضرات مگر اپنے آپ پہ بڑوں کا سایہ رکھا اور جب شیر کا انتقال ہو جائے کسی شیخ کا تو یہ مت بولے میں ان سے کا فوراً تین دن کے اندر دوسرا شیخ کرنا چاہیے جس سے دل ملتا ہو اہل حق میں سے ہو یہ نہیں کرنٹ والے بابا سے جا کے بیت ہو گئے <laughs> یا کسی ایسے سے بیٹھ ہو گئے جو عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے اتنے مجھے خطوط آ رہے ہیں کہ میں اہل حق کے لوگ عاملوں کے چکر میں پڑے ہیں جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا وہ جن کے بچے شرارتیں کرتے ہیں پنکھا بند کر دیا کچھ انڈا توڑ دیا کچھ جا کے اوپر کچھ رکھ دیے جن کے بچے ہوتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں جتنا ڈریں گے وہ ڈرائیں گے ہمیں کوئی جادو ٹونا کچھ نہیں ہے ہر وقت جادو ٹونا نہیں ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ جاب نہیں لگ رہی تو جادو ہو گیا کالا جادو ہو گیا حیدرآباد اور سندھ میں یہ بہت زیادہ فائدے پائی جاتی ہیں ہر وقت جادو نہیں ہوتا رہتا وقت تینوں کل پڑھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جادو سے کالے علم سے ہر شہر سے اس کی حفاظت رہے گی اگر جادو پہ آپ کیونکہ اگر ہم نے اس چکر میں پڑے ہوئے نا اتنے فضول پیسے ضائع ہوں گے عقیدہ بھی خراب ہوگا اور پھر آخر میں بے حیائی ہوتی ہے اپنی بیگم کو لے کے عامل بابا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نالائز کتنی رحمتی ہو رہی ہے یعنی اللہ کا حکم ہے آنکھوں کا زنا وہ عامل بابا ہماری بیوی کو دیکھ کے آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور بول رہے ہیں آپ اس کے جوڑا اتار کے دو کتنا گنا ہو رہا ہے کتنے سارے اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں بس دس ہزار روپے عامل بابا کو جا رہے ہیں وہ میں ان ناخن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ساس نے جو ہے یہ ظلم کیا ہے <laughs> سارا الزام ساس پہ لگاتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے کروانے والے یہی لوگ ہیں عامل لوگ <laughs> بسم اللہ کسی عامل کے پاس مت جائیں حضرت فرماتے عامل کو چھوڑو کامل کو پکڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تھا مگر ایک دفعہ ہوا بس اور وہ بھی وہی کے ذریعے پتا چلا کہ جادو ہے ہر کسی کو جادو تھوڑی پتہ چل جاتا یہ صرف ڈراموں کی وجہ سے ہمارے دماغ خراب ہو گئے سارا میڈیا گھس گیا کہ بس ہر وقت جادو جادو چونکہ یہ ہندوؤں کے اندر چلتا ہے سلسلہ ان کا تو کوئی رب بھی نہیں ہے ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کافی نہیں کہ ہمارے لیے سارے جادو کے توڑ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے بہت بڑا اللہ کا نام ہے دو نفر حاجت پڑھ کے سجدے میں گرتے تحجد میں اللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری جاب نہیں لگ رہی ہے جادو کا اس میں کیا بات آ گئی میری اولاد نہیں ہو رہی اور بہت جن کی اولاد نہیں زندگی بھر ہوتی تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے وہ اس میں کوئی جادو کی بات نہیں ہے اس میں اور ایک شرعی پردے کی بات بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ نئی خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں شرعی پردہ کہتے ہیں عورت اگر بے پردہ باہر نکلتی ہے یہاں سے لے کے آٹھ نمبر بازار گئی تو جتنے مردوں نے اس کو دیکھا اتنے مردوں کی لانت اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا اتنی دفعہ پڑے گی لانا تو ایسی عورت پر جو بد لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور جو ان کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں یہاں سے لے کے آٹھ نمبر بازار یا پھر شہر تک گئی کسی بازار تک تلک چاڑی تک اور اس نے شاپنگ شروع کر دی اور بے پردہ گئی تو جتنے مردوں نے دیکھا اتنی دفعہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا لگے گی کہ لانا تو ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے شہری پردے کا مطلب یہ ہے میری ماں بہن بیٹیاں اللہ کے لیے ہمت کر کے پردہ کر لیں تین ایک عورتیں یہاں پر آئی ہیں ماشاء اللہ پردے سے آئی ہیں سب کو سکون حاصل ہے ان میں سے بہت سی عورتیں جو پہلے بے پردہ تھیں پھر ماشاءاللہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا دارالوم مظاہروں سے تو حضرت مفتی صاحب نے مفتی سلام محمد صاحب نے حضرت مفتی عامر صاحب نے اس فقیر کا کمال کا نام بتایا کہ کمال کا بیان ہوتا ہے مدنی مسجد میں آپ وہاں پہ جائیے اصلاح کروائیں اپنی انشاءاللہ تو وہ پہلے کسی اور جگہ جا رہی تھیں مطلب جاب کرنے جا رہی تھی اب ماشاءاللہ پردے میں آ گئی ان کی سنت کے مطابق شادی ہو گئی اپنے بچوں کو نیک بنا رہی ہیں ماشاءاللہ ایسی عورتیں بھی ہیں مفتی صاحب نے فقیر کا نام لیا تو ماشاءاللہ شریف پردہ شروع کر دیا اس کا سکون آ ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تو پردے کا مطلب یہ ہے سر کے بالوں سے من جلا بھی قرآن میں آتا ہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخوں تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے جوان بچیاں آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائیں ورنہ آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لیں کہ آنکھوں کی بناوٹ اچھی طرح نظر نہ آئے اس طرح رکاب لگا لیں کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے رستہ دیکھ سکے یا پھر ایک آنکھ کھول لے ایک آنکھ بند کر لے اور ڈیزائن والا برقع نہ ہو ٹائٹ برقع نہ ہو کھلا برقع ہو سادہ برقع ہو اور جو ہے زیادہ بھڑکیلا چمکیلا بھی نہ ہو ایسے کلر کا پہنا ہو کہ مردوں کی نظر خود بخود اس پہ جا رہی ہے برقع ایسا ہو جو سادہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو اور جو ہے یہ تو باہر کا ہو گیا گھر کے اندر دیور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیور تو گویا موت ہے کیسے پردہ کرے گی میں وقت دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ شاء نو بجے ختم کر دوں گا میں خود اذان دوں گا انشاءاللہ شاء تو گھر کے اندر کیسے پردہ کرے گی میں نے ٹنڈو جام میں بتایا تھا دو کمرے ہیں ایک بھائی اس کمرے میں رہتا ہے ایک دوسرے کمرے میں رہتا ہے دونوں بھابیاں رہتی ہیں ایک اپنی بیوی ہے ایک بھائی کی بیوی ہے اب کیا کریں گے اپنے یہاں جو دروازہ ہے اس میں پردہ ڈال دیجیے ٹھیک ہے اب ہماری بیوی کو کام کرنا ہے اور ہمارا جو ہے دوسری بھابھی سے پڑتا ہے تو وہ کیا کرے بھابھی صاحبہ گھونگٹ نکال کے بڑا دوپٹہ لے لیں گھونگٹ نکال کے گھر کے کام کاج کریں کچن میں جائیں اپنے کام کاج کریں منع نہیں ہے اور نظروں کی حفاظت کریں اور شوہر سے دیور سے بے تکلف نہ ہو تنہائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کر کے پردہ کر لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ضروری تو نہیں کسی کے بڑے بڑے گھر ہوں اور ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمارا بھی بھابھی سے پردہ ہے ہم جائیں گے نظر جھکا کے اپنے دوسرے کمرے میں چلے گئے نظر جھکا کے باہر چلے گئے اگر کوئی بات کرنی ہے تو تنہائی نہیں ہونی چاہیے پردے کے ساتھ بھاری آواز کر کے ضروری بات کر دی بھابھی کے ساتھ مگر پردے کے ساتھ ضروری بات وہ بھی شہری مجبوری کی وجہ سے ورنہ اپنی بیگم کے ذریعے کوئی بات کہلوانی چاہیے ایک یہ بات ہو گئی اور اسی طرح گھر کے اندر دیور سے پردہ ہے پھپا سے پردہ ہے خالو سے مسلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں <laughs> ان سے پردہ ہے خالہ داد تائر چچے داد مامو داد ان سب سے پردہ رکھا ہے شریعت میں اور اسی طرح جو ہم مردوں کے لیے بھابھی سے سالی سے بولتے ہیں آدھی گھر والی خالہ زاد تایا زاد چچا زاد مامو زاد ان سے شریعت نے پردہ رکھا ہے جو ان سے پردہ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت نے اس کو رکھا یہ نامحرم نا عورتیں ہمت کر کے گھر کے اندر اس کو پردہ کرنا چاہیے ایک یہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات ضروری ہے وہ میں مائک کے بغیر کروں گا وہ خواتین وہ لڑکوں سے احتیاط کی بات ہے وہ بہت ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے قرب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے لڑکوں سے بدفیلی میں ملوث ہو جائے گی سب سے زیادہ اس بات کا خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی توفیق دے کون سا ہے خواتین کا مائک یہ تو بس تین منٹ میں بات بتا دیتا ہوں کہ چھ لاکھ کی بستی تھی لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی چھ لاکھ کی بستی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لے گئے پلٹ دیا پٹک دیا ہر ایک پہ پتھر برسائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام محمد رحمۃ اللہ کو کمائے تخوا کی وجہ سے پیچھے بٹاتے تھے قدرتی داڑھی مچھنی آئی تھی آج جو لڑکوں کو گودوں میں بٹھائے گا ان سے سیون اپ پلائے گا مرنڈا پلائے گا سموسے کھلائے گا اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا اور جو ہے ان کے ٹانگیں دبائے گا اور ان سے جو ہے عشق لڑائے گا تو اس کا دل الٹ دیا جائے گا اس کی عقل پہ پتھر برسائیں گے اللہ تعالیٰ کتنا یہ گناہ عام ہو گیا لڑکوں سے بدفیلی کا اور بہت سے حضرت فرماتے ہیں بہت سے داڑھی والے لڑکیوں سے عشق ہو جاتا ہے ان کو اور لڑکا مل گیا تو لڑکوں کو دیکھ لیا عورت مل گئی تو عورت کو دیکھ لیا یہ اللہ کا حکم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چھ لاکھ کی بستی لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی تو حضرت فرماتے ہیں داڑھی والوں کو لڑکیوں سے تو بچ جاتے ہیں اور بہت سے داڑھی والے پھر لڑکوں کے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور لڑکوں سے ضروری ہے منہ کالا کریں بلکہ صرف دیکھنا ہی ان کو گناہ ہے حسین لڑکوں کو دیکھنا ہی گنا فرما دیا فرمایا عورتوں کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں حسین لڑکوں کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں نے احتیاط کی کتنے لوگ احتکاف میں پکڑے گئے رمضان میں احتکاف میں بدفیلی کرتے ہوئے پکڑے گئے اللہ جس کو عذاب آتا ہے نا اس کو پھر یہ نہیں دیکھتا ہے حرم میں بیٹھ بیٹھا ہوں یا مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں یا مسجد میں بیٹھا ہوں یا رمضان میں بیٹھا ہوں عقل پہ صرف بھوسا بھر جاتا ہے نا اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہوں میں جوش میں نہیں ہوش میں پورے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس میرے شیر کے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے اس میں ملوث ہیں اللہ میری بھی حفاظ فرمائے میرے اولاد کی بھی ہم سب کی ہماری اولادوں کی حفاظ فرمائے بد بدفیلی کے گناہ سے اپنے پہ کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے فرماتے داڑھی والوں کو تو اور احتیاط کرنی ہے کیونکہ وہ ذکر کرتے ہیں ان کی وجہ سے حساسیت بڑھ جاتی ہے ایسے حسین لڑکوں سے ان کو احتیاط کرنی چاہیے یہ شریعت کی بات ہے میری بات نہیں اللہ عمل کی توحی ایک دفعہ دعا کر لیتے ہیں دے ایک منٹ باقی ہے جلدی سے مختصر یا اللہ یا یا رحمان رحیم صلی اللہ علیہ نبی رحم اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے ہمیں اللہ والا بنا دے اللہ والا والا والا بنا بنا بنا دے دے دے اللہ اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے ہر گناہ سے بچا آنکھوں کے ذنا سے بچا اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما ہمیں جس فرما لے ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی جس فرما لے اپنا پیار نصیب فرما دے سننا تو شریعت پہ چلا دے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما نمازوں قائم کرنے والا بنا اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا صحت کاملہ آجنا ہم سب کو عطا فرما میرے پیارے کو سو میں جانے عطا فرما اللہ آپ راضی ہو جائیے اس بیان کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اسلحہ کا ذریعہ بنا دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی نبیز کھولنے میں اذان دے دیں ہم کتابیں بھی لائیں ٹی وی پہ لے کر آئیں جس کو چاہیے وہ لے لیجیے أن محمد